محمد بن فلیح نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے بنی عامر بن لوئی کے ہلال بن علی نے ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یونس بن مطا علیہ السلام سے بہتر ہوں وہ جھوٹا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پانچ